حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے اتنے میں سورج کو گرہن لگ گیا ہم سب حجرے میں چلے آئے ہمارے پاس بہت سی عورتیں اکٹھی ہو گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے یہ چاشت یعنی دن چڑھنے کے وقت کی بات ہے پھر آپ نے لمبا قیام فرمایا پھر لمبا رکو فرمایا پھر سر اٹھا کر دوبارہ قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر پہلے رکو سے کم رکو کیا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور اس میں بھی اسی طرح کیا مگر اس رکعت کے قیام و رکو پہلی رکعت کے مقابلے میں کم تھے پھر سردے کیے اور سورج بھی پورا روشن ہو گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور تقریر کے دوران میں فرمایا بلا شبہ لوگوں کو قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمایا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم آپ کو اکثر عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو